وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میاد تک کے لیے رواں دوا ہے یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے ساری بادشاہی اسی کی ہے اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے